اللہ ان کی نے دل کے گنچے کھلا دیے گئے جس راز چل گئے گئے کوچے بسا دیے گئے جب آ گئی جو شیر رحمت پہ ان کی آنکھیں جل گسا دیے گئے ایک دل ہمارا کیا گئے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے ان کے انسار کو ہی کیسے سب غم بلا دیے گئے غم سے فقیر بھی اب پیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے گئے اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے گولے لگی سلامی پر چم جھکا دیے گئے آنے دیا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چوڑی لنگر اٹھا دیے گئے دولا سے اتنا کہہ دو کیا سارے سواری رو کو میں گئے براتی پر کاروا دیے گئے اللہ کیا جگنم اب بھی نسر دگو گارو رو کے مصطفیٰ نے دریا بگا دیے گئے میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا پردے بگا دیے گئے ملک سکن کی شاگی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے گو سکے بٹا دیے گئے کمل کمل سمر سمر گزور سد کے آپ پر کلی کلی شجر شجر گزور سد کے آپ پر کرن کرن پون پون چمن چمن سمن سمن دمن دمن نگر نگر گزور سد کے آپ پر چمک چمک دمک دمک مہ مہک مہک لہک لہک جگت چہک اسد اسد گزور سد کے آپ پر سرے جگہ زر جگا آب آبدار موتیاں صدف صدف گوگر گوگر گزور سد کے آپ پر جبی جبی قدم قدم زباں زباں بدن بدن نفت نفت نظر نظر گزور سد کے آپ پر نثار سارے اویا فدا گار سو پیا ملک ملک بشر بشر گزور سد کے آپ پر سارے ارسا ارے سو املک ملک ملک بشر بشر گزور سد کے آپ پر دگن پتا پتا پتہ جا پا جا گرے گی سد کے آپ پر سب سے اولا او ہمارا نبی سب سے بالا او ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا کا مارا نبی دونوں عالم کا دولا کا مارا نبی بس میں آخر کا جمے روزہ ہوا نور اول کا جل جلوہ گمارا نبی جس کو جایا اشتے خدا پر جلو سے وہ سلطان والا گمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مٹانے چما وہ لے کر آیا گمارا نبی جن کے تلبوں کا دو ون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیح کا گمارا نبی ارش کرسی کی تھی آئینہ بندیاں ارش کرسی کی تھی آئینہ بندیاں سو ہے حق جب سدارا گمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ گمارا نبی گھتن کا تاگ جن کے نمک کی قدم وہ ملی ہے دینارا ہمارا نبی ذکر سکتا جب تک نہ مسکور وہ نمکی حسن والا کا نبی جس کی دو بوندے ہیں بوڈے سبھی ہے وہ رحمت کا دریا کا نبی جیسے سب کا خدا ایک ویسے ان کا تو کا کا مارا نبی کنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا کو کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا دینے کو منہ چاہیے دینے والا کے سچا کا مارا نبی فضل رب اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے کیوں کبو گے آتا وہ آتا وہ آتا گی آتا گی آتا وہ آتا چاہیے ان کو معلوم ہے ان کو کیا چاہیے بلکہ جو بھی گیری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا گور کیا چاہیے کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا گمارا نبی من کے کونے میں انبیاء تاج داتا داروں کا آقا گمارا نبی لام کا تک اجالا کے جس کا وہ گے مکان کا اجالا گمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اے سچے سے اچھا سچا زمانہ نبی انبیاء سے کروں عرض یوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی گے تمہارا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے گے کمر کے وہ گئے نور وقت کا ٹکڑا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھی شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیح کا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے گئے بے کسوں کا سگارا ہمارا نبی